توبہ کرنے سے تھکنا نہیں چاہیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی گناہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھا جائے گا اس نے پوچھا وہ توبہ و استغفار کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اسے مغفرت سے نوازا جائے گا اس نے پوچھا وہ دوبارہ گناہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ بھی اس کے خلاف لکھا جائے گا اس نے کہا وہ پھر توبہ کرے اور استغفار کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بخشش کی جائے گی اور توبہ قبول کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے سے نہیں اکتاتے یہاں تک کہ تم ہی بار بار گناہوں اور توبہ سے اکتا جاؤ عن عقبت ابن عامر رضی اللہ ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ احدنا یدن قال یق اب علیہ قال ثم يستغفر منه ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه قال فيعود فيذنب قال فيكتب عليه قال ثم يستغفر منه ويتوب قال يغفر له ويتاب علیہ ولا یمل اللہ تملوا مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ صدق کے دل سے توبہ کرو اور اس شیطانی وسوسے کو چھوڑ دو کہ میں بار بار توبہ شکنی کر چکا ہوں اب کس منہ سے معافی مانگوں پتہ نہیں کب میری یہ توبہ بھی ٹوٹ جائے کیونکہ اس طرح شیطان آپ کو مایوسی اور گناہوں کے اندھے کنویں میں اندھے کنویں میں دھکیل دے گا توبہ اگر سچی ہو تو دن میں اگر ستر مرتبہ بھی گناہ سرزد ہو جائے تو بھی مایوس نہ ہوں اور نہ ہی تھک کر توبہ چھوڑ دیں اکہترویں اکہترویں مرتبہ سد کے دل سے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے سے نہیں اکتاتے